سلئے گیا سورا بسل ہم نہیں گیا سلے گیا سر نا سر یا حبیب اللہ ہے عرش تک یہ شورا میرا جے مصطفیٰ ہے راج مصطفیٰ ہے راج مصطفیٰ ہے بولو فل گیا یار سو گلا اللہ راہ نئی گیا یار اللہ گلا سلو نہیں گیا بنا بس والے کش بر سالت جو عرش پر مگر ہوئے تھے وہ سرو کش بر سالت جو عرش پر چل مگر ہوئے تھے نئی نیران کے سام رب کے مہمان کی تھے سن سہ لیا روشہ سن سہ لے گیا رسول اللہ وسلم علیہ لیا حبیب اللہ باغر مبارک چمن کو آبا دیا مبارک بابا رکھ چمن کو دیا مبارک ملک فلک اپنی اپنی لہ میں ملک فلک اپنی اپنی لہ میں گر دل بولتے رہے تھے سن سال گیا رسول اللہ اللہ علیہ سولہ گیا کا سور علیہ یا حبیب اللہ عرش تک یہ شورا میرا جے مستعفی ہے ارش تک یہ شورا میرا جے مستعفی ہے جے مستعفی ہے جے مستعفی ہے باغ پر زمین میں رچی شادی بچی تو میں پر میں چی تھی شادی چی تھی دھو میں ادھر سے الوا ہستی آتے ادھر سے الوا ہستی آتے ادھر سے دفعہ اٹھ رہے تھے گیا رسول نئی دلہن کی میں ریپن با نکھر کے سرورا سور کے نکھرا نئی دلہن کی دو کے سبرا سبر کے نکھرا حجر کے کے کمر کے نکل رنگ لاکھو بناو بناؤ کے تھے اللہ گیا وسلم وسلم کبھی بندر خوشی کے بعد او منڈ کے منڈکار دینوں کے تار ہو رنگ لائے

کا سوا حرم کو خود بچ بج آر بھے سلا گیا سر جا سر ہمارا گر برجا گر سارے جائے کہاں ساری جایا گوایا اوبر اوبر کر سارے جا سر چاہ کہاں اب غسلہ گزر کو پائے بار دل ہو ریو آنکھیں ہمانے دل ہو کی آنکھیں رشتوں کے پر جاگا بیچے تھے اللہ سلا گیا رسول اللہ اللہ سلا گیا رسول رسوا سل علیہ گیا بندہ اتارے کہ ان کے رخ کا صدقہ ارے کہ ان کے رخ کا سدار کا بٹ رہا تھا بارہ

رسول سل سونا سل گیا سونا یا حبیب اللہ بغی تو ٹھک چلک رہا ہے وہی تو جو جوکرا رہا ہے رہا ہے وہی تو جو رہا ہے ناگانے میں جو گرا تھا پانی ناگانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تارو رو سارا

ہے عرشے تک یہ شورا میرا جے مصطفیٰ ہے ہے عرشے تک یہ شورا میرا جے مصطفیٰ ہے جے مصطفیٰ ہے میرا جے مصطفیٰ ہے بچہ جو وہ نب جنت کرنگ رہا جتو ان کی کے نو جنت کر رنگ جنہوں نے دولا کی پائی اتر جنہوں نے دولا کی پائی اتر جینو نیو نور کے تھے سما سوہلا اللہ لے گیا سوہلا سر سم گیا گلا نمد اخسار متھائی بھی سریا ہو گانا او پیچھے راز ہے ستا پیچھے راز ہے جو سلطنت آ کر گئے تھے سال گیا سونا سہن گیا سورنا بسل رحی گیا

کب چھوٹی امید گاہیں ہسرت ٹیبل بنے تھے اللہ اللہ رسول سل سو رسول اللہ سل علیہ حبیب اللہ تبارہ کلا ہوشان سہنی تبارہ کلا ہوشان شان نی تجھی کو سے

جو شیلن سرانی کہن سرانی مثال کے تھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول گیا سولا سب سمحل گیا باقی گیا بن بخی ہے آخر وہی ہے بات وہی ہے اول وہی ہے وہی ہے ماتی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے مارا سال لا رہے گیا سونا وسلم علیہ گیا حبیب اللہ نبی رحمت شفیع امت رضا پلا ہوئی عنایت نبی رحمت شفیع امت رضا پلا ہو عنایت شفیع ہے امت متر پہ ہدایت اسے بھی خلقتوں سے ہے عیسا اسے بھی ان خلقتوں سے ہے عیسا جو خاص رحمت کے وابٹے تھے سنا سا بہی پا سنا شفا ہے ہے بہی باد بولی شفا حم

عرش تک یہ شورا میرا جھے مصطفیٰ ہے عرش تک یہ شوہرا میرا جھے مصطفیٰ ہے میرا راجے مصطفیٰ ہے میرا جھے مستعفی سلیا اللہ علیہ گیا رسول رسول اللہ اللہ صلی علیہ گیا اللہ سم سمح قیام